وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی رحمت بھی کامل